مصطفے ذات یکتا آپ ہیں مستفائے ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو بنا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا میں تنہا آپ ہیں ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں سکتا آپ ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن خلیل لے بائے گلزا رے خلیل جس نے ہر گل شن سجایا آپ ہیں جس نے ہر گل شن سجایا فخر خاکیاں شوقانگ وقار عرشیاں نازش عرش و وقار عرشیاں صاحب قو سینو ادنا کی خاطر بنائے دو جہاں تئی جا توئی جا نہ کر رے جا تو جانے جا جانے مسیحا ہوں میں تعمیر حسن میں ہے نمک جس کا خمیر حسن میں وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں وہ ملی ہے حسن آرا سینا نے جہاں جس پہ مرتے ہیں حسینہ نے جہاں حسن خود ہے جس پہ شیدا آپ ہیں حسن خود ہے جس پہ شیدا آپ ہیں اپنے در تک ہے در تام مد گدا بہر سلام بر درد مد گدا بہرے سلام ہو بھلا اختر گدا